مزیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کی تلوار سونے اور چاندی سے مزین تھی راوی طالب کہتے ہیں میں نے حود بن عبداللہ سے چاندی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا قبضے کی گرہ چاندی کی تھی جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو نوے یہ حدیث ضعیف ہے